دوسری صنعت سید نبو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرغی ہے وہ کہتے ہیں جب ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم کھانے کھجور جو منقع اور پنیر کا ایک ایک سا بطور صدقہ فطر ادا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمارے پاس سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے حدیث نمبر پینتیس سو تریسٹھ مسنط احمد